بارہ ربیع الاول جیسے ہی آتا ہے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کچھ لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں کچھ لوگ اپنے گھروں کو کم کموں سے سجاتے ہیں کچھ لوگ اپنی مسجدوں پر طرح طرح کی روشنیاں جگمگاتے ہیں کچھ لوگ نئے لباس پہنتے ہیں ہر طرف گمبد خزرا کا سبز رنگ نور برساتا ہوا نظر آتا ہے لوگ نقلی روزے اقدس تک بنانے کی گستاخی کر بیٹھتے ہیں عشق و محبت کے نظارے ہر طرف دیکھنے میں ملتے ہیں اور دنیا کے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہوا ربیع الاول کے مہینے میں یہ ساری خوشیاں کس لیے نظر آ رہی ہیں یہ جگمگاتے ہوئے کم کمے کس لیے دمک رہے ہیں یہ جگہ جگہ محفلیں کیوں سجائی جا رہی ہیں یہ موم بتیاں کیوں جر رہی ہیں یہ چراغ کیوں جلائے جا رہے ہیں مسلمان کیوں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے پھرتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے انداز میں کیوں جشن مناتا پھرتا ہے ہم جواب دیتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت سرور کونین حضرت فخر فخر دو عالم اور تاجدار مدینہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے آپ کی پیدائش مبارک ہوئی تھی دنیا ظلمتوں سے آزاد ہوئی تھی اس وجہ سے ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں مگر دنیا کے کافر پوچھتے ہیں کہ تم نے محمد عربی کے نام کو تو یاد رکھا ہے کیا کبھی ان کے کام کے بارے میں بھی سوچا ہے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تو خوشی منائی ہے لیکن تم نے اس دین کا کیا وہ جو تمہیں دے کر گئے تھے تم تو آج ہمارے سامنے جزیا دینے پر مجبور ہو ہمارے ہاتھوں میں ٹیکس دینے پر مجبور ہو ہمارے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو تب مسلمان سوچتا ہے کہ واقعی ہم نے مدینہ والے نبی کا نام تو یاد رکھا ان کے کام کو بھلا دیا ان کے آنے کی تو خوشی منائی مگر ان کے دین کو اپنے گھروں تک میں نہیں گھسنے دیا اپنے جسم تک میں نہیں گھسنے دیا محمد عربی آئے تھے دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوا تھا مگر آج ہم محمد عربی کی خوشی مناتے ہیں خود ظالم بن چکے ہیں محمد عربی آئے تھے دنیا سے شرک کا خاتمہ ہوا تھا ہم محمد عربی کی خوشی مناتے ہیں اور ہم نے شرک کو اپنے جسم و جان میں داخل کر لیا اپنے گلی کوچوں میں داخل کر لیا اپنے حکمرانوں میں داخل کر لیا اپنی عوام میں داخل کر لیا حضرت محمد عربی آئے تھے اسلام کو عزت ملی تھی مگر ہم نے اسلام کو ذلت کی طرف دھکیل دیا مسلمانوں کو ذلت کی طرف دھکیل دیا محمد عربی آئے تھے ساری دنیا کو للکار کے کہا تھا یا سو انی رسول اللہ الیکم جمیا اور دنیا والو میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں گورے کی طرف بھی کالے کی طرف بھی عربی کی طرف بھی اجمی کی طرف بھی مگر آج ہمیں محمد عربی کی خوشیاں تو یاد رہی ان کا پیغام بھول گیا محمد عربی آئے تھے ماں بہنوں کے سروں پر دوپٹے کی حفاظت کی تھی ہم نے وہ دوپٹہ اتار پھینکا اور ہم نے اسے اللہ کے نبی کی عید میلاد النبی کی چادر بنا ڈالا بے عورت کو بے پردہ کر دیا مرد بے حیا ہو گیا مسلمان مغلوب ہو گیا آج محمد عربی کی خوشی تو مناتے ہو مگر دیکھو تو صحیح گوانٹا نامو بے میں تمہارے مسلمان کس ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اگر محمد عربی زندہ ہوتے ایک مسلمان کی قید برداشت نہ کرتے ایک بیٹی کے سر سے اترا ہوا دوپٹہ برداشت نہ کرتے محمد عربی کی خوشیاں منانے والوں صحابہ نے نبی کی جان کی حفاظت کی نبی کے اقوال کی حفاظت کی نبی کے افعال کی حفاظت کی نبی کے دین کی حفاظت کی انہوں نے تو نبی کے منہ سے گرنے والے لوگ کو ضائع نہیں ہونے دیا تم نے اللہ کے نبی کے دین کو ضائع کیا اور کہتے ہو کہ آقا تمہاری خوشیاں ہم منا رہے ہیں